حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم مدینے سے حج بھیجا کرتے تھے میں ان کے قلادوں کی رسیاں پٹا کرتی تھے اور پھر آپ کسی چیز سے اجتناب نہ کرتے جس سے کہ محرم اجتناب کرتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھاون